عبداللہ بن نبی ملائکہ کہتے ہیں میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ہم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام ابان کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے وہاں پر امر بن عثمان بھی موجود تھے اتنے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی تشریف لے آئے جبکہ ایک آدمی ان کی رہنمائی کر رہا تھا کیونکہ وہ نابینا ہو چکے تھے میرا خیال ہے کہ اس آدمی نے انہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بتلایا بس وہ آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گئے جبکہ میں ان دونوں کے درمیان آ گیا جب گھر سے رونے کی آواز سنائی دی تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میت کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو مطلق طور پر بیان کیا اور یہودی کے ساتھ خاص نہیں کیا یہ سن کر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے جب ہم بیدہ مقام پہ پہنچے تو درخت کے سائے میں ایک آدمی بیٹھا دکھائی دیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا دیکھ کر آؤ یہ آدمی کون ہے میں نے جا کر دیکھا تو وہ سیدنا سہیب رضی اللہ عنہ تھے میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ پتہ کر کے آؤ وہ آدمی کون ہے تو وہ سیدنا سہیب رضی اللہ عنہ ہیں امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے جا کر کہو کہ ہمارے ساتھ مل جائیں میں نے کہا ان کے ہمراہ ان کے اہل خانہ بھی ہیں آپ نے کہا اگرچہ ان کے ساتھ اہل خانہ بھی ہوں بس وہ ہمارے ساتھ مل جائیں جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تھے تو امیر المومنین پر حملہ کر دیا گیا اور آپ زخمی ہو گئے سیدنا نہ سہیب رضی اللہ عنہ آئے اور کہا ہائے میرے بھائی ہائے میرے دوست یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کو اس کے بعض اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو مطلق طور پر بیان کیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بعض اہل و عیال کی قید لگائی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں پھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ان کو بیان کی انہوں نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا کہ میت کو کسی کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے آپ نے تو یوں فرمایا تھا بے شک اللہ تعالیٰ کافر کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے مزید عذاب دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے اشاد باری تعالیٰ ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قاسم نے کہا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تک سیدنا عمر اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہم کی بات پہنچی تو انہوں نے کہا بے شک تم مجھے ایسے لوگوں سے بیان کر رہے ہو جو نہ خود جھوٹ ہیں اور نہ ان کو جھٹلایا گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ سننے میں غلطی ہو جاتی ہے حدیث نمبر تین ہزار بہتر مسند احمد